اسپین میں کلیسا کے ماضی کے بارے میں جو کتاب لکھی جائے گی اس میں ایکوزیشن کا ذکر ضرور آئے گا اور اس داستان کا پس منظر خاص طور پر وہ دور ہے جب اندلس کے مسلمان ایکوزیشن کی ہولناکیوں کا سامنا کر رہے تھے عام طور پر ایکوزیشن کا ترجمہ احتساب کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک لفظ یا دو چار اور لفظ اس کے ساتھ شامل کر دیے جائیں تو بھی اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کافی نہیں معنی کے اعتبار سے بظاہر احتساب کی طرح ایکویزیشن بھی ایک بے ضرر سا لفظ معلوم ہوتا ہے بالخصوص اسپانوی کلیسا کی ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تیرہویں صدی سے لے کر اٹھارہویں صدی تک اس سے زیادہ ہیبت ناک لفظ کوئی نہ تھا یہ ایک وسیع محکمہ تھا جس کے اندر مخبری جاسوسی عدالت اور اذیت رسانی کے شعبے ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتے تھے یہ ان راہبوں کی سلطنت تھی جو لوگوں کو جبرن عیسائی بناتے تھے اور پھر ان کا مال و دولت چھیننے اور انہیں ہلاک کرنے کے لیے ان پر یہ الزام عائد کرتے تھے کہ وہ دل سے عیسائی نہیں ہوئے الزام عائد کرنے کے لیے ایک خفیہ گواہ کافی سمجھا جاتا تھا اور الزام ثابت کرنے کا آسان طریقہ یہ تھا کہ ملزم کو اس قدر اذیتیں دی جاتی کہ وہ ناکردہ گناہوں کے اعتراف پر مجبور ہو جائے سلیب کے پرستاروں نے انتہائی بے بسی کی آغوش میں آنکھ کھولی تھی اور پھر صدیوں کے فاصلہ طے کرنے کے بعد رومی شہنشاہوں کے دوش بدوش اپنے اقتدار کی مسندیں آراستہ کی تھی اور اس کے بعد مذہب کے نام پر بے گناہوں کے خون کی ندیاں بہاتی تھیں تین سو بارہ عیسوی میں قسطنطین تین کے تخت نشینی کے ساتھ عیسائیت کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا تین صدیوں کے دوران رومی حکومت عیسائیت قبول کرنے والوں کو بدترین سزا دیتے رہے لیکن قسطنطین تین کے عیسائی ہو جانے کے بعد کلیسا براہ راست سلطنت کے اقتدار میں حصے دار بن گیا اور زمانے کے ستائے ہوئے راہب مظلوموں کی صف سے نکل کر ظالموں کی صف میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے غیر عیسائیوں کے ساتھ وہی سلوک شروع کر دیا جو قیصران روم اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ کرتے تھے ابتدائی ادوار میں جس نسبت سے قسطنطین کے جانشین طاقتور ثابت ہوئے اسی نسبت سے انہیں کلیسا پر سیاسی بالادستی حاصل رہی مگر کمزور حکمران جن کے اسلاف نے اپنے خون اور پسینے سے کلیسا کی بنیادیں استوار کی تھیں یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کلیسا کو اپنا آلیہ کار بنانے کے بجائے بذات خود اس کے آلیہ کار بن گئے تھے کلیسا کی سیاسی اور اخلاقی ضابطوں میں وہ لچک نہ تھی جو رومیوں کے قانون میں تھی عیسائی راہب ہر اس تحریک یا نظریات کے دشمن تھے جو ان کے قائد سے مختلف تھے ان کے ہاں منطق کا جواب جبر و تشدد تھا خلق خدا کے لیے ان کا ایک ہی پیغام تھا اور وہ یہ کہ ہمارے ساتھی بن جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے چھٹی صدی کے اختتام تک عیسائی تقریباً نوے فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے اور انہوں نے جس تشدد کے ساتھ قدیم مذاہب کے حامیوں کو کچلا تھا اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے ان میں سے جس گروہ کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی اس سے نظریاتی اختلاف رکھنے والوں کو سزا دینے کا مسئلہ حکومت کے سامنے پیش کیا جاتا تھا لیکن پھر یہ حالت ہو گئی کہ کلیسا کے برسر اقتدار فرقوں نے اپنے مخالفین کو سزائیں دینے کا مسئلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ریاست پر کلیسا کی گرفت جس قدر مضبوط ہوتی گئی اسی قدر اس کی آزادی اور خود مختاری میں اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ جب شمال سے وحشی اقوام کی الغار نے رومی سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تو کلیسا کے راہبوں نے بتدریج ان وحشیوں کو عیسائیت کی آغوش میں لے لیا اور قدیم سلطنت کے کھنڈروں پر کلیسا کے اقتدار کی نئی عمارتیں کھڑی کر دیں اب یورپ سلطنت کے سرکاری فرقے کی رہنمائی کرتا تھا اسے مختلف فرقوں کو کلیسا سے خارج کرنے یا اس کے لیے سزائیں تجویز کرنے کے تمام اختیارات حاصل تھے جو پرانے وقتوں کے قیصر اپنی رعایا بالخصوص عیسائیوں کے خلاف استعمال کرتے تھے جب کلیسا اور برسر اقتدار طبقے کے اہلکار کسی ایسے فرقے کو یا اس کے رہنما کو کچلنے کی ضرورت محسوس کرتے تھے جو ان کے مروجہ دین یا قانون کے کسی ضابطے کی مخالفت کرتا تھا تو اس مقصد کے لیے خاص خاص عدالتیں قائم کی جاتی تھیں تیرہویں صدی کے اوائل تک عوام کی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں کلیسا کا عمل دخل اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ پوپ انوسنٹ سالس نے کلیسا کے محکمہ احتساب کو ایک مستقل ادارہ بنا دیا بارہ سو نو عیسوی میں پوپ انوسنٹ نے ایویگونن میں کلیسا کے رہنماؤں کی ایک کانفرنس بلائی اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ ہر علاقے کا بشپ اس بات کا حتمی اعلان کرے کہ وہ کلیسا سے اختلاف رکھنے والوں کی سزاؤں کے بارے میں پوپ کے احکام کی پابندی کرے گا اس کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایک پادری یا دو عام آدمی کسی آدمی کے بارے میں کسی ایسے قول و فیل کی گواہی دیں جو ارتداد کے دائرے میں آتا ہو تو اس کے خلاف بلا تاخیر اقدام کیا جائے پھر بارہ سو پندرہ عیسوی میں پوپ نے ایک اور کانفرنس بلائی اور ایکویزیشن کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ تمام عیسائی حکمرانوں سے یہ حلف لیا جائے کہ اگر کلیسا کسی کو مرتد قرار دے تو وہ اسے ختم کرنے کے لیے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑیں گے اس اقدام سے پوپ انوسینٹ نے یک قلم عوام کو ان کی آزادی ضمیر اور حکمرانوں کو ان کے اختیارات سے محروم کر دیا اس ادارے یا محکمے کے ساتھ نصرانی دنیا میں ظلم و تشدد کا وہ دور شروع ہوا جس کی مثال انسانیت کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی بعض لوگ انکویزیشن کے جواز میں انجیل مقدس کا حوالہ پیش کرتے ہیں اب محکمہ احتساب کلیسا کے ہاتھ میں ایک ایسا حربہ تھا جسے یورپ کے ظالم تنین حکمرانوں کی افواج سے کہیں زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا کسی بادشاہ کی یہ مجال نہ تھی کہ کلیسا کے احکام سے سرتا بھی کر سکے چنانچہ بارہ سو چھبیس عیسوی میں شہنشاہ فریڈرک سانی کو کلیسا کے خوف سے یہ اعلان کرنا پڑا کہ حکومت کے عمال کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ مقدس ایکویزیشن کے ملازم جہاں جائیں وہ ان کی حفاظت کریں اور ان سے عزت کے ساتھ پیش آئیں اگر وہ کسی پر شک و شبہ ظاہر کریں تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے اور جب انکویزیشن کے اہلکار اس پر فرد جرم عائد کریں تو اسے آٹھ دن کے اندر اندر کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے جن لوگوں کے خلاف ارتداد کا جرم ثابت ہوتا تھا انہیں عام طور پر زندہ جلا دیا جاتا تھا لیکن بعض حالات میں صرف ان کی زبان کاٹ دینا بھی کافی سمجھا جاتا تھا جرم چھوٹا ہوتا یا بڑا سزا معمولی ہوتی یا انتہائی سنگین گرفتار ہونے والوں کی جائیداد بہرحال ضبط کر لی جاتی تھی ان کا ایک حصہ انہیں گرفتار کرنے والوں دوسرا ان کے خلاف اطلاع دینے والوں میں تقسیم ہوتا تھا اور تیسرا کلیسا کے خزانے میں چلا جاتا تھا راہبوں کی حویث دولت کا یہ عالم تھا کہ انہیں دن رات محکمہ احتساب کا دائرہ وسیع کرنے کی فکر رہتی تھی لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنانا اور انہیں بدترین ذہنی اور جسمانی سزائیں دے کر ناکردہ جرائم کے اعتراف پر مجبور کرنا ایک معمول بن چکا تھا خلق خدا ظلم کی چکی میں پس رہی تھی اور کلیسا کے محافظ رومی شہنشاہوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے تیرہویں صدی عیسوی میں ڈومینیکن فرقے کے عروج کے ساتھ کلیسا کے مظالم کا ایک نیا دور شروع ہوا اور وہ پادری جنہیں عیسائیت کی ابتدائی دور میں رومی سلطنت کے حدود کے اندر سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی عالم انسانیت سے اپنے ماضی کی بے بسی اور مظلومیت کا پورا پورا انتقام لے رہے تھے مجرموں کو گرفتاری سے لے کر عدالتوں کے سامنے پیش کرنے اور سزا کا حکم سنانے تک محکمہ احتساب کی تمام کارگزاری خفیہ ہوتی تھی اور کسی کے اچانک گھر سے غائب ہو جانے پر یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ انکویزیشن کے جلاد اسے گرفتار کر کے کسی اذیت خانے میں لے گئے ہیں لیکن ایکویزیشن کے کسی اقدام پر نکتہ چینی کرنا یا اس کے متعلق خبر دینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا پندرہویں عیسوی کے اختتام تک یورپ کے کسی مورخ کو ان لاکھوں مظلوموں کا ذکر کرنے کی اجازت نہ تھی جو کلیسا کے حکم سے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے لیکن سولہویں صدی میں ماضی کے نقاب آہستہ آہستہ سرکنے لگے اور انکویزیشن کی ہولناکیوں کے خلاف ستم رسیدہ انسانوں کی آوازیں سنائی دینے لگی ان عیسائی فرقوں کے علاوہ جنہیں رومن کیتھولک چرچ نے مرتد قرار دیا تھا احتساب کے تشدد کا دوسرا نشانہ یہودی تھے سلیبی جنگوں کے دوران یورپ کے سرمایہ دار یہودیوں نے اپنے خزانے عیسائیوں کے لیے کھول دیے تھے لیکن جب ترکان آل عثمان نے ایشیا کے بجائے یورپ کو ہلال و سلیب کی رزم گاہ بنا دیا اور بلقان سے لے کر آسٹریا کی حدود تک فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے تو مغربی یورپ کے حکمرانوں کی توجہ گھریلو محاذ پر مبزول ہو چکی تھی یورپ کے تجارت پر یہودیوں کا قبضہ تھا اور عیسائی بادشاہوں سے لے کر ادنا لوگ تک سب ان کے مقروض تھے انہوں نے اپنے حریص ساہوکاروں سے پیچھا چھڑانے کے لیے کلیسا سے مدد حاصل کی اور محکمہ احتساب کے کل پرزے حرکت میں آ گئے ظلم و تشدد کی ایک لہر اٹھی اور یہودیوں کو اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے جبرن عیسائیت قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا حامیان دین مسیح کو پرستاران سلیب کی تعداد میں اضافہ کرنے کے بجائے یہودیوں کی دولت سمیٹنے کی فکر تھی انہیں صرف یہ ثابت کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ دل سے عیسائی نہیں ہوئے اور اس مقصد کے لیے کلیسا کا محکمہ احتساب موجود تھا حکمران اور عمرہ قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کے کار بن گئے تھے عوام یہودیوں کے خلاف ہر سچی جھوٹی بات ماننے کے لیے تیار تھے اور محکمہ احتساب کے جاسوس کسی سابقہ یہودی کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے صرف یہ جان لینا کافی سمجھتے تھے کہ وہ دولت مند ہے جب وہ اچانک اپنے گھر سے غائب ہو جاتا تھا تو اسے جاننے والے یہ سمجھ لیتے تھے کہ وہ محکمہ احتساب کے کسی اذیت خانے میں پہنچ گیا ہے صلیبی جنگوں میں یورپ کے یہودی سرمایہ داروں نے ہمیشہ عیسائیوں کی مدد کی تھی اور تاریخ کے طالب علم کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ جب جرمنی اور مغربی یورپ کے دوسرے ممالک کے یہودیوں پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا تھا تو انہیں ترکی کے حکمرانوں نے پناہ دی تھی سلطان مراد اول کے زمانے سے لے کر سلطان با یزید کے دور حکومت تک ہزاروں یہودی جرمنی سے فرار ہو کر ترکی میں پناہ چکے تھے یورپ کی توہم پرستی کے باعث کلیسا کے لیے جادوگروں کا مسئلہ بھی بہت اہم بن چکا تھا چودہ سو تراسی میں پوپ انسوسینٹ ہشتم نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ جادوگری ساری دنیا کے لیے ایک ایسی وبا ہے جس کی روک تھام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے وسطی اور شمالی جرمنی میں جادوگری کا چرچا بہت زیادہ تھا چنانچہ یورپ کے ڈومینیکن فرقے کے دو رہنماؤں کورونر اور اسپرنگر کو جادوگروں کے استحصال پر معمور کیا انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی جس نے جرمنی میں تہلکا مچا دیا ان پادریوں کے نزدیک جادوگر شیطان کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے انہوں نے چرچ کو خبردار کیا تھا کہ جادوگر انسانوں کے بچے نگل جاتے ہیں اور شیطانوں کے ساتھ سوتے ہیں سبت کے دن ہوا میں اڑتے ہیں اور مویشیوں کو نقصان پہنچانے طوفان لانے اور بجلیاں گرانے پر قادر ہیں اس رپورٹ کے بعد ہر پوپ کورونر اور اسپرنگر کے خیالات سے اتفاق کرتا رہا یہاں تک کہ پندرہ سو پینتالیس عیسوی میں جادوگری کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا ابتدا جینیوا سے ہوئی جہاں کالون نے اکتالیس آدمی قتل کرا دیا ایک اندازے کے مطابق مغربی یورپ میں چودہویں اور سترویں صدی کے درمیان پندرہ لاکھ انسان جادوگری کے جرم میں زندہ جلا دیے گئے صرف جرمنی میں ایک لاکھ انسان سترویں عیسوی کے دوران زندہ جلائے گئے تھے اس زمانے میں برطانیہ میں زندہ جلائے جانے والوں کی تعداد بھی لاکھوں تک پہنچ چکی تھی کلیسا کسی کو جادوگر ثابت کرنے کے لیے بھی انہی حربوں سے کام لیتا تھا جو مذہب کے دوسرے مجرموں پر آزمائے جاتے تھے لوگوں کے لیے کسی ساہوکار کے قرضے سے نجات حاصل کرنے یا کسی دشمن سے انتقام لینے کا آسان ترین طریقہ یہ تھا کہ اس کے متعلق جادوگر ہونے کی افواہ اڑا دی جائے پھر جتنا زیادہ وہ دولت مند ہوتا تھا اسی قدر کلیسا اور حکومت کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اسے مجرم ثابت کیا جائے سب سے بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ جن یہودیوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت سے بچنے کے لیے عیسائی مذہب اختیار کیا تھا ان میں سنگ دل انسانوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو کلیسا کے مظالم میں حصے دار بننے کے لیے محکمہ احتساب میں داخل ہو چکا تھا ان لوگوں کو یا تو اس بات کا خطرہ رہتا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے ہم جنسوں کے بارے میں کسی نرمی سے کام لیا تو کلیسا سے اس کی وفاداریاں مشکوک سمجھی جائیں گی یا عیسائی ہونے سے قبل انہوں نے صدیوں تک کلیسا کے جو مظالم برداشت کیے تھے ان کے باعث وہ انتہائی سخت مزاج اور بے رحم بن چکے تھے روحبانیت کا لبادہ انہیں انسانیت کے خلاف اپنے جذبۂ انتقام کی تسکین کا سامان مہیا کراتا تھا چنانچہ محکمہ احتساب کے بدترین ضابطے اور ایزا رسانی کے انتہائی وحشیانہ طریقے انہی لوگوں کے زرخیز دماغ کی پیداوار تھی پھر جن لوگوں کی رگوں میں یہودی خون کی آمیزش ثابت کی جا سکتی تھی انہیں لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اور محکمہ احتساب کی آئینی گرفت سے بچنے کے لیے عام عیسائیوں کی نسبت زیادہ سنگ دلی کا مظاہرہ کرنا پڑتا تھا یورپ کے دوسرے ممالک میں محکمہ احتساب عیسائیوں کے معتوب فرقوں کے بعد یہودیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا اسپین کے حالات یورپ کے دوسرے ممالک سے مختلف تھے جب اسپین کے شمال میں عیسائی سلطنتیں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھیں تو یہودی مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کے حلیف ہوا کرتے تھے اور ان کی بڑھتی ہوئی جنگی ضرورت پوری کرنے کے لیے روپیہ مہیا کیا کرتے تھے چنانچہ بارہ سو چوبیس عیسوی میں جب عیسائیوں نے اشلیبیا فتح کیا تو اپنے یہودی ساہوکاروں کو خوش کرنے کے لیے اس شہر کی تین بڑی مساجد ان کے سپرد کر دی اور یہودیوں نے ان مساجد کو اپنی عبادت گاہوں میں تبدیل کر دیا اس کے بعد اسپین میں یہودیوں کی ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوا تجارت پر پہلے ہی ان کا قبضہ تھا اور اب انہوں نے حکومت میں بھی اہم عہدے حاصل کر لیے تھے الفانسو ہشتم کا خزانچی ایک یہودی تھا اور اس کی ایک داشتہ بھی یہودی تھی حکومت کی سرپرستی میں یہودی اپنے قرض داروں سے چالیس فیصد تک سود وصول کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے کئی با اثر خاندان ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے تھے عیسائی جاگیداروں کو اپنے یہودی ساہوکاروں کی تجوریاں بھرنے کے لیے عوام سے زیادہ سے زیادہ روپیہ بٹورنے کی فکر رہتی تھی تیرہویں صدی کے وسط آخر میں یہودیوں کی بے پناہ دولت اور امیرانہ ٹھاٹ باٹ کے خلاف ایک رد عمل شروع ہوا کلیسا کے راہب پہلے ہی ان کی عمارت سے جلے ہوئے تھے چنانچہ انہوں نے عوام اور عمرہ کے تعاون سے یہودیوں کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی عیسائی پادریوں کے ایک گروہ میں سے ایک شعلہ بیان مقرر ہرنینڈو مارٹینیز تھا یہ جنونی راہب جہاں جاتا تھا وہاں یہودیوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی تھی اس تحریک میں وہ لوگ پیش پیش تھے جن کے نزدیک یہودیوں کے قرضوں سے نجات حاصل کرنے کی یہی صورت تھی اور ان کے بہی کھاتے جلا دیے جائیں مالدار یہودیوں نے مورٹینیز کے خلاف بادشاہ بشپ آف اشبیلیا اور پوپ سے اپیلیں کی بادشاہ اور پشپ نے اسے یہودیوں کے خلاف اشتعال انگیزی بند کرنے کے احکام صادر کیے لیکن ہرنینڈو مارٹینیز نے یہ احکام ٹھکرا دیے اور اعلان کیا کہ میرے اندر خدا کی روح ہے اور انسانوں کے احکام میری زبان بند نہیں کر سکتے اس پر اشبیلیا کے آرک بشپ ڈان پیڈرو نے تنگ آ کر اس کے خلاف فتویٰ لگایا اور اس کے تمام اختیارات چھین لیے پھر جب ایک مجرم کی حیثیت سے اس کے مقدمے کی سماعت ہونے والی تھی تو اور بشپ اچانک چل بسا اور ہرنینڈو اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر اس کا جانشین بن گیا اور اس نے اولین فرصت میں یہودیوں کی کئی عبادت گاہیں جلوا دی اس کے بعد یہ آگ جس کے شولے اشبیلیا کے متمول یہودیوں کے گھروں سے بلند ہوئے تھے پورے اندلس میں پھیل گئی اور کرتبہ برگس تلیتلا ارغون برشلونا کی گلیاں یہودیوں کے خون سے بھر گئیں اور جو زندہ رہنا چاہتے تھے ان کے لیے عیسائیت قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا عوام کے اشتعال کا یہ عالم تھا کہ جن سرکاری حکام نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے عیسائی مورخوں کے اندازے کے مطابق کوئی پچاس ہزار یہودی مارے گئے اور تقریباً دس لاکھ یہودیوں نے استباق لے لیا جب عوام کا جوش ذرا ٹھنڈا ہوا تو بچے کچے یہودی جو ابھی تک بہتر مستقبل کی امید پر اپنے دین پر قائم تھے اپنی پناہ گاہوں سے باہر نکلے اور انہوں نے جلی ہوئی عبادت گاہیں پھر تعمیر کرنی شروع کر دی لیکن انتقام کی آگ پھر بھڑک اٹھی اور حکومت کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ اب کوئی یہودی اپنی مذہبی عدالتوں میں جج کا عہدہ حاصل نہیں کر سکے گا اور ان کے تمام مقدمات کا فیصلہ عیسائی جج ہی کیا کریں گے ہر شہر میں صرف ایک ہیکل کے سوا باقی تمام عیسائیوں کے گرجا گھر میں تبدیل کر دیے جائیں گے یہودی طب جراحی اور علم کیمیا میں حصہ نہیں لے سکیں گے انہیں عیسائیوں کے ساتھ تجارت یا کسی قسم کے لین دین کی اجازت نہیں ہوگی وہ حکومت کے ٹیکس کلیکٹر کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکیں گے وہ عیسائیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکیں گے اور نہ عیسائی بچوں کے ساتھ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کر سکیں گے انہیں اپنی آبادیوں کے گرد چار دیواری تعمیر کرنی پڑے گی تاکہ وہ عیسائیوں کے ساتھ کسی قسم کا ربط نہ رکھ سکیں اور انہیں اپنے خیالات سے متاثر نہ کر سکیں عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان شادیاں نہیں ہو سکیں گی اور اگر کوئی یہودی کسی عیسائی طوائف کے ساتھ بھی تعلق رکھے گا تو اسے زندہ جلا دیا جائے گا یہودیوں کو بال تراشنے کی اجازت نہیں ہوگی وہ سال میں کم از کم تین بار عیسائی راہبوں کے وہ خطبے سنا کریں گے جن میں انہیں اور ان کے اکابر کو بدترین گالیوں سے نوازا جاتا تھا جبرن عیسائی بنائے جانے والے یہودیوں کو میرینو کے نام سے پکارا جاتا تھا عیسائیت قبول کرنے کے باعث ان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے وہ دروازے کھل گئے تھے جو یہودیوں پر بند تھے اور وہ اپنی ذہانت اور محنت کے باعث نہ صرف تجارت اور صنعت اور حرفت میں آگے نکل گئے تھے بلکہ انہوں نے کلیسا اور حکومت میں بڑی بڑی ملازمتیں بھی حاصل کر لی تھیں عیسائیوں کے تعصب کی آگ سے بچنے کے لیے ان کا مذہب قبول کر لیا تھا لیکن نئے عیسائیوں کی ترقی پرانے عیسائیوں کو بری طرح کھٹکتی تھی چنانچہ انہوں نے اس قسم کی افواہیں پھیلانی شروع کر دی کہ یہودی صدق دل سے عیسائی نہیں ہوئے اس الزام کے ثبوت کے لیے کلیسا نے ان نو عیسائیوں سے کام لیا جو کسی لالچ یا خوف سے اپنے بھائیوں کے خلاف جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے جب تک فریڈینٹ اور ازابیلا کے مسلمانوں سے برسر پیکار تھے تو انہوں نے یہودیوں سے مالی اعانت حاصل کرنے کے لیے بلنسیا قتلونا اور المنوار میں انکویزیشن کا ایک باقاعدہ ادارے کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع نہ دیا لیکن جب غرناتا میں مسلمانوں کی سلطنت کا چراغ گل ہو گیا اور ملکہ ازابیلا پہلی بار اشبیلی آئی تو اس نے وہاں انکویزیشن کی بنیادیں رکھ دی تاریخ کے طالب علم کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ملکہ ازابیلا کے مشیروں سیکریٹریوں اور نجی ملازموں میں ان نئے عیسائیوں کی خاصی تعداد موجود تھی جو نسل یہودی تھے ان یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں کو بہت مدد دی تھی اور وہ وہ ان ان کا کا احسان تھا لیکن سے زیادہ دولت بٹورنے کے لیے بھی ملکہ حامی بن گیا ڈومینیکن فرقے کا ایک راہب جس نے ایکویزیشن کو مذہب کا ایک انتہائی مقدس فریضہ بنا دیا تھا اور ہسپانیہ میں ظلم و استبداد کی عمارت کے لیے پائیدار بنیادیں مہیا کی تھیں خانقاہ کا ایک راہب ترک میڈا تھا وہ سیاہ رنگ کا کھردرا لباس پہنتا تھا اور لوگ اس کی سادگی سے مروب تھے اور اندلس کے حکمران جس بات سے خاص طور پر متاثر ہوئے وہ اس کی شیطانی ذہانت تھی چودہ سو اٹھتر میں جبکہ ٹورکیمیڈا کی عمر اٹھاون سال ہو چکی تھی وہ تلے تلا اور ارغون کا محتسب اعلی مقرر ہوا اور اس نے ظلم و وحشت کا ایک ایسا بھیانک نظام رائج کیا جس کے تصور سے انسان کا ضمیر کاپ اٹھتا ہے فریرین کو غرناتا کے مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن اور طویل جنگ لڑنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کی ضرورت تھی اور اس نے کلیسا کے بجائے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے محکمہ احتساب کو ایک خود مختار ادارہ بنا دیا تھا مفتوحہ علاقوں میں اس کی بیشتر رعایا اپنی جان و مال بچانے کے لیے عیسائی مذہب قبول کر چکی تھی ان نئے عیسائیوں میں مالدار گھرانے اس کی نگاہوں میں بری طرح کھٹکتے تھے اور اسے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو اپنے چہرے پر مذہب کی نقاب ڈال کر خلق خدا کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ لوٹ سکتا ہو اور نئے عیسائیوں کو پاپائے روم کے تحفظ سے محروم کرنے کے لیے تاثر دے سکتا ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے صرف دین کی بھلائی مقصود ہے ٹورک میڈا نے انکویزیشن کے لیے جو رہنما اصول وضع کیے تھے وہ فریڈینٹ کی اسی ضرورت کے لیے تھے اس نے جو قواعد و ضابطے بنائے تھے ان کا اصل مقصد لوگوں کی املاک ضبط کرنا تھا چنانچہ ارتداد کے مجرموں کی جائیدادیں اس دن سے ضبط سمجھی جاتی تھیں جب وہ کلیسا کے خلاف پہلی بار کسی جرم کے مرتکب ہوتے تھے ارتکاب جرم اور گرفتاری کے درمیان اگر انہوں نے اپنی جائیداد کا کوئی حصہ قرضہ چکانے یا کوئی اور ضرورت پوری کرنے کے لیے فروخت کر دیا ہوتا تھا تو وہ بھی ضبط کر لیا جاتا تھا پھر جب محکمہ احتساب کے جلاد ایک آدمی سے ناکردہ گناہوں کا اعتراف کرا لیتے تھے تو اسے مزید اذیتیں دے کر دوسرے لوگوں کو پھانس لیا جاتا تھا مثلا ایک ملزم کو بیان دینے پر مجبور کیا جاتا تھا کہ اس کا باپ دادا بھائی مامو یا چچا بھی اس کے ہم خیال تھے تو وہ بھی گرفتار ہو کر ازیت خانوں میں پہنچ جاتے تھے اس طرح ایک فرد یا ایک کنبے کی بربادی سے ان گنت خاندانوں کی تباہی کا راستہ کھل جاتا تھا باپ یا دادا کی موت سے چالیس سال بعد بھی ان کے فرضی جرائم کی سزا دی جاتی تھی وہ اپنے تمام جائیداد جو چالیس سال کی مدت میں کئی وارثوں میں تقسیم ہو چکی تھی ضبط کر لی جاتی تھی اور اس کا جو حصہ فروخت ہو چکا ہوتا تھا یا جہیز میں دیا جا چکا ہوتا تھا وہ بھی ضبط کر لیا جاتا تھا کلیسا مردوں کو جسمانی اذیت دینے پر قادر نہ تھا اس لیے قبروں سے ان کی ہڈیاں نکال کر زندہ جلائے جانے والے مجرموں کے ساتھ آگ میں جھونک دی جاتی تھی جو لوگ ملک سے فرار ہو چکے تھے ان پر ان کی غیر حاضری میں مقدمے چلائے جاتے تھے اور جب کسی مفرور کی موت کا فیصلہ ہوتا اس کا پتلا جلا دیا جاتا تھا کم سن مجرموں کے ساتھ یہ رعایت بڑھتی جاتی تھی کہ اگر وہ یہ اعتراف کر لیتے کہ وہ اپنے والدین کی گمراہی کا شکار ہوئے ہیں تو ان کی سزا نسبتاً کم ہوتی تھی لیکن وہ اپنے والدین کی ضبط شدہ املاک سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے ماضی کے حکمران اپنی رعایا سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے یہودی کارندوں سے کام لیا کرتے تھے لیکن ٹورک میڈا اور اس کے جانشینوں نے فریڈینٹ اور ازابیلا کو یہودیوں کی خدمات سے بے نیاز کر دیا تھا اب کسی کے جان و مال پر ہاتھ ڈالنے کا آسان ترین ترکیب یہ تھی کہ پہلے اس پر مرتد ہونے کا الزام عائد کیا جائے گرفتار کرنے والوں کو ملزم کے خلاف ثبوت کی بالکل ضرورت نہ تھی محکمہ احتساب کی اذیت خانے موجود تھے سخت جان لوگوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں اور ہر اذیت کے بعد پھر ایک نیا بیان لیا جاتا تھا پھر ان کے بیانات کے معمولی فرق سے بھی یہ نتیجہ نکالا جاتا تھا کہ ملزم نے دانستہ غلط بیانی سے کام لیا ہے ملزم پر ایکویزیشن کے جلادوں کی گرفت اتنی مضبوط ہو جاتی تھی کہ اسے اپنی زندگی کی آخری سانس تک نئی نئی اذیتیں برداشت کرنے یا رحم کی امید پر ناکردہ گناہوں کا اعتراف کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تھا پھر محکمہ احتساب کے کارندے یہی کافی نہیں سمجھتے تھے کہ ملزم نے اپنے ذاتی گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے بلکہ اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے نام ظاہر کرنے کے لیے مزید اذیتیں دی جاتی تھیں یہاں تک کہ ملزم کی ذہنی حالت یہ ہو جاتی تھی کہ وہ آرام کے چند سانس لینے کے لیے کئی بے گناہوں کے نام ظاہر کر دیتا تھا اس طرح ظلم و تشدد کا ایک متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا مقدمات کا فیصلہ ہونے میں کئی مہینے اور بعض اوقات کئی کئی سال لگ جاتے تھے ملزم کی گرفتاری کے ساتھ اس کی تمام جائیداد محکمہ احتساب اپنی تحویل میں لے لیتا اس کے گھر کے سارے ساز و سامان کی مکمل فہرست تیار کی جاتی اور قید کے ایام میں اس کے تمام اخراجات اس کی جائیداد کی نیلامی سے پورے کیے جاتے تھے ان اخراجات میں وکیل کی فیس بھی شامل ہوتی تھی اس طرح انتہائی باعزت اور مالدار آدمیوں کے بال بچے صرف زندہ رہنے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے تھے گرفتار ہونے والے ملزموں کو جسمانی سزا سے پہلے ذہنی اذیتیں دی جاتی تھیں ابتدا میں انہیں اذیت خان دکھا کر مختلف سزاؤں سے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اس کے بعد انہیں مسلسل کئی کئی دن جگائے رکھنے کی سزا دی جاتی تھی اور انہیں پے در پے سوالات سے تھکا کر اپنی مرضی کے بیان حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اسے ذہنی طور پر مفلوج کرنے کے لیے ننگا اور بھوکا رکھا جاتا تھا اور اس سے متضاد بیان دلوائے جاتے تھے جب ذہنی اذیتیں ملزم سے اقبال جرم کروانے میں ناکام ثابت ہوتی تھیں تو اسے جسمانی عذاب دیا جاتا تھا انکویزیشن کے عام مورخ صرف چند سزاؤں کا ذکر کرتے ہیں لیکن مارسلیس جسمانی سزاؤں کے چودہ مختلف طریقے بیان کرتا ہے ایک طریقہ یہ تھا کہ ملزم کے پاؤں کے تلووں پر چربی لگا کر انہیں انگاروں یا گرم سلاخوں سے حرارت پہنچائی جاتی تھی پھر کوڑے لگا کر سلیب پر لٹکا دیا جاتا تھا اور ایک ہاتھ میں میخ ٹھونک دی جاتی تھی ایک اور طریقہ یہ تھا کہ ازیت خانے کی چھت پر ایک چرخی لگا دی جاتی تھی جس کے اوپر سے اس کو لٹکا دیا جاتا تھا رستے کے ایک سرے سے ملزم کے دونوں کلائیاں پیچھے کی طرف باندھ دی جاتی تھیں پھر جلاد کو آہستہ آہستہ اوپر کھینچتے تو ملزم کے پاؤں زمین سے اڑ جاتے تھے اور اس کا سارا وزن پیچھے کی طرف بندھے ہوئے بازو پر آ جاتا تھا پھر رسے کو ذرا ڈھیلا کر کے اس سے سوالات پوچھے جاتے تھے اور اعتراف گناہ کا مشورہ دیا جاتا تھا اگر وہ اقرار جرم نہ کرتا تو جلاد رسہ کھینچ کر اسے چھت کے قریب لے جاتے پھر رسہ اچانک ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا جب ملزم تیزی سے نیچے آتا تو رسا اچانک کھینچ لیا جاتا اس طرح ایک زبردست جھٹکے کے ساتھ اس کے بازو اکھڑ جاتے ایک ناقابل برداشت تکلیف کی حالت میں ملزم کو دوبارہ جلادوں کے سوالات کا جواب دینا پڑتا اگر وہ اعتراف جرم پر آمادہ نہ ہوتا تو چھت کی طرف کھینچنے اور جھٹکے کے ساتھ نیچے گرانے کی مشق دوبارہ دہرائی جاتی اور اس سزا کو مزید اذیت ناک بنانے کے لیے ملزم کے پاؤں کے ساتھ وزن باندھ دیا جاتا ہر جھٹکے کے ساتھ وزن میں اضافہ کیا جاتا پھر درد کی شدت میں اضافہ کرنے کے لیے اوپر اور نیچے کا فاصلہ بڑھا دیا جاتا جب جلات تھک جاتے تو ملزم کو فرش اور چھت کے درمیان کچھ دیر معلق چھوڑ دیا جاتا محکمہ احتساب کے کلرک جلادوں کی کارگزاری ملزم کی عمر صحت لٹکائے جانے اور معلق رکھنے کے اوقات ان کی ذہنی اور جسمانی حالت پر ان کی وحشیانہ سزاؤں کی پوری تفصیل لکھتے جاتے تھے اس کے بعد پانی کے ساتھ دی جانے والی اذیت انتہائی ظالمانہ تھی اور محکمہ احتساب کو بہت پسند تھی ملزم کو ایک سیڑھی نما تختے پر لٹکا دیا جاتا اس کا سر پاؤں سے ذرا نیچے رکھا جاتا تھا اور چمڑے کے تسمے کے ساتھ کس دیا جاتا تھا پھر اس طرح اس کے پاؤں کلائیاں اور گھٹنے بھی چمڑے کے تسموں کے ساتھ کس دیے جاتے تھے اس کے بعد تسموں کے نیچے لکڑیاں ڈال کر انہیں اس قدر بٹ دیا جاتا تھا کہ چمڑے کے تسمے جلد کے اندر دھس کر ہڈیوں تک جا پہنچتے تھے اس کے باوجود اس میں زندگی کی کوئی آثار رہ جاتے تھے تو اس کے نتنوں میں روئی یا کپڑا ٹھونس دیا جاتا تھا وہ سانس لینے کے لیے منہ کھولتا تو جلات کپڑے کے ایک طویل ٹکڑے کا سرا اس کے منہ میں ٹھونس دیتے تھے اور اوپر سے پانی گراتے تھے یہ کپڑا کھینچتے ہوئے سانس اور پانی کے دباؤ کی وجہ سے حلق کے اندر چلا جاتا تھا اور جس قدر یہ کپڑا تر ہو کر پھولتا جاتا تھا اسی قدر ملزم کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی تھی صرف اتنی ہوا اندر جا سکتی تھی کہ وہ زندہ رہ سکتا تھا کپڑے پر پانی مسلسل گرایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ملزم کو اعتراف جرم کی دعوت دی جاتی تھی جب وہ نزا کے عالم میں محکمہ احتساب کی حسب منشا اپنی گناہوں کا اعتراف کر لیتا تو کلرک اس کا بیان لکھ لیتے اور اسے تختے سے اتار کر اپنے بیان پر دستخط کرنے کے لیے کہا جاتا اگر وہ انکار کرتا تو سزا دوبارہ شروع ہو جاتی کلیسا کی عدالت سے سزا پانے والے ملزم دو حصوں میں تقسیم کیے جاتے تھے ایک وہ جو اذیت کے دوران اعتراف جرم کر لیتے تھے لیکن اس کے بعد منحرف ہو جاتے تھے دوسرے وہ جو اعتراف گناہ کے بعد پہلی بار موت کی سزا سے بچ جاتے تھے لیکن ان کے خلاف دوبارہ اسی جرم کے ارتکاب کی گواہی مل جاتی تھی ان دونوں گروہوں کو عام طور پر زندہ جلایا جاتا تھا اذیت خانے سے لے کر عدالت تک اور عدالت سے لے کر اس چوک یا میدان تک جہاں مجرموں کو زندہ جلانے کی رسومات ادا کی جاتی تھیں محکمہ احتساب کے ملازم اس بات کی پوری کوشش کرتے تھے کہ سزا پانے والے اپنی موت سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں اگر کوئی آخری لمحات میں بھی راہبوں کی خواہش کے مطابق کوئی ناکردہ گناہ اپنے سر لے لیتا تو اسے اس فرما برداری کا یہ صلاح دیا جاتا تھا یہ جلاد جو اس کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا آگ کا شولہ قریب آنے سے پہلے اس کا گلا گھونٹ دیتا یا گردن مروڑ کر ہلاک کر دیتا اور خدا بندان کلیسا اس بات پر خوشیاں مناتے تھے کہ ان کی کوششوں سے ایک گناہ گار اپنی روح کی ہلاکت اور جہنم کے دائمی عذاب سے بچ گیا ہے تورکمیڈا اپنی موت سے پہلے ایک ایسی بھیانک چتا تیار کر چکا تھا جو اس کے بعد مسلسل دو صدیاں جلتی رہی کی میڈیا کی زندگی میں اس مہلک علاؤ کا ایندھن عام طور پر یہودی تھے لیکن سقوط غرناتا سے چند سال بعد وہ مسلمان بتدریج اس آگ کے شولوں کی طرف ڈھکیلے جا رہے تھے جن کے ساتھ پریڈینٹ کے معاہدے کی ایک اہم ترین شرط یہ تھی کہ کم از کم چالیس سال تک مفتوحہ علاقوں میں محکمہ احتساب کو کسی قسم کی کارروائی کا اختیار نہیں ہوگا سلطان ابو عبداللہ کی ہجرت کو چار سال ہو چکے تھے اور اندلس کے کے لوگ اس متعلق صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ مراکش کے حکمران مولائے حسن کی فوج میں شامل ہو چکا ہے الفجارہ میں وزیر ابو القاسم کے متعلق بھی کچھ عرصہ مختلف افواہیں مشہور ہوتی رہیں اور ہر نئی افواہ کے ساتھ طرح کی ہلکی ہلکی لہریں اٹھتی لیکن چند دن بعد سکوت تاری ہو جاتا آہستہ آہستہ اس کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی کم ہو رہی تھی اور آخر یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں فریڈینڈ کی ہدایت کے مطابق غرناتا کے گورنر مینڈوزا نے اہل شہر کو پرامن رکھنے کے لیے جو نرم پالیسی اختیار کی تھی اور آرک بشپ ٹلاویرا جس ظاہری رواداری سے کام لے رہا تھا اس کے باعث اپنے مستقبل کے متعلق اہل شہر کے خدشات بہت حد تک دور ہو چکے تھے لیکن ملکہ ازابیلا ان تنگ نظر راہبوں کے زیر اثر تھی جنہیں مسلمانوں پر کلیسا کی مکمل فتح کے لیے ایک دن کی تاخیر بھی گوارا نہ تھی وہ انہیں جبرن عیسائی بنانے اور ان کی مساجد کو گرجوں میں تبدیل کرنے کے منصوبے تیار کر چکے تھے اور ملکہ کی ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں لیکن فریڈینٹ بغاوت کی خوف سے کوئی سخت قدم اٹھانے سے گریز کرتا تھا چودہ سو ننانوے عیسوی کے موسم خزاں میں غرناتا میں فریڈینٹ اور ملکہ ازابیلا کے ساتھ کے آرک بشپ زیمیٹیس کی آمد مسلمانوں کے لیے عالم و مصائب ایک نئے دور کا پیش خیمہ تھی ڈومینیکن فرقے کے اس چھیاسٹھ سالہ راہب کے نزدیک دین صحیح کا بول بالا کرنے اور گناہ گار انسانوں کو آخرت کے عذاب سے بچانے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ انہیں موت سے پہلے ہی جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے چار سال قبل تلے تلا کا اورک پشپ ہونے تک اسے سگویا کی خان میں ایک تارک الدنیا کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا مسلسل ریاضتوں نے اسے زندگی کی ساری لطافتوں سے متنفر کر دیا تھا اور برسوں جسمانی اذیتیں برداشت کرنے کے باعث اور رحم اور مربت کے جذبات سے یکسر آری ہو چکا تھا ملکہ ازابیلا اس کے زہد و تقوا سے بے حد مروب تھی اور کیتھولک مذہب کی ایک اہم رسم کے مطابق اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کرتی تھی اس نے نین کی خواہش کے خلاف اسے تلہ کا اور بشپ مقرر کر دیا تھا غرناتا کی گلیوں اور بازاروں کی رونق سراسر زمینی کے توقع کے خلاف تھی اس نے وہ خوبصورت مساجد دیکھی تھی جہاں اب بھی پانچ وقت اللہ اکبر کی اذانیں سنائی دیتی اس نے وہ سینکڑوں حمام دیکھے جہاں مسلمان غسل کرتے تھے اس نے غرناتا کے کتب خانوں کے حالات معلوم کیے جہاں گزشتہ آٹھ سو سال کی علمی ذخیرے جمع تھے اور پھر نفرت کی وہ آگ جو برسوں سے اس کے سینے میں سلگ رہی تھی اچانک بھڑک اٹھی ریڈیننٹ اور ملکہ ازابیلا نے آتے ہی سول اور فوجداری حکام کو طلب کیا اور ان سے شہر اور گرد و نواح کے مفتوحا علاقوں کے بارے میں رپورٹ طلب کی فریڈینٹ اس بات سے خوش تھا کہ غرناتا کی طرح ہر جگہ حالات اطمینان بخش تھے اور سقوط غرناتا کے بعد ملکہ نے جو خدشات محسوس کیے تھے وہ غلط ثابت ہوئے ہیں اندلس میں مسلمان اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں اور اب کسی بغاوت کا خطرہ باقی نہیں لیکن یہ صورت حال ملکہ عزابلہ کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہ تھی وہ اس بات سے بہت پریشان تھی کہ مسلمان ابھی تک اپنے دین پر قائم ہیں اور اسی لیے وہ زمتیس کی طرف پرمانہ نظروں سے دیکھتی رہی پھر ایک دن اس نے غرناتا کے گورنر اور آرک بشپ کی موجودگی میں فریڈینڈ کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا جب ہم نے غرناتا فتح کیا تھا تو میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ موت کے بعد مجھے الحمرہ میں دفن کیا جائے لیکن اب سات سال بعد میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ ہم نے صرف اپنی سلطنت کی وسط میں اضافہ کیا ہے اور وہ مقصد جس کے لیے ہم نے یہ جنگ لڑی تھی ابھی تک پورا نہیں ہوا گرناتا میں ہمارے سپاہی دین مسیح کا بول بالا کرنے کے بجائے ہمارے دشمنوں کے گھروں پر پہرے دے رہے ہیں اور ہمارا گورنر اور آرک بشپ ان کی ڈھال بن چکے ہیں نینڈ نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا اگر فادر زمٹیز نے گرناتا کے گورنر اور اورک بشپ کے خلاف کوئی نئی شکایت پیش کی ہے تو آپ کو کھل کر بات کرنی چاہیے ملکہ بولی فادر زیمنیز کی شکایت بہت پرانی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے ان کی شکایت دور نہ کی تو ہماری آئندہ نسلیں ہمارا مذاق اڑائیں گی ہم نے سات سال قبل گرناتا پر سلیب کے پرچم نصب کیے تھے لیکن میں آج گورنر مینٹوزا اور فادر تلاویرا سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس شہر میں اب تک کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنایا گیا ہے کتنے گرجے اور خانقاہیں تعمیر ہوئی ہیں اور کیا ان لوگوں کو عیسائیت کے دامن میں پناہ دینا اور جہنم کی آگ سے بچانا ہماری اولین ذمہ داری نہیں ریڈینڈ نے جواب دیا ملکہ عالیہ میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوں آپ کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے صرف طاقت کی ضرورت تھی لیکن انہیں عیسائی بنانے کے لیے حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے ان کی شارگ ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہے مگر ان کے دل مسخر کرنے کے لیے ہمیں صبر اور حوصلے سے کام لینا پڑے گا زمینی اس کمرے میں داخل ہوا تو ملکہ نے مسنت سے اتر کر اس کا استقبال کیا اور دو زانو ہو کر اس کی قبا کو بوسا دیتے ہوئے بولی مقدس باپ تشریف رکھیے جمنیس نے بے پرواہی سے فریڈینینڈ کی طرف دیکھا اور مینڈوزا کے دائیں ہاتھ خالی کرسی پر بیٹھ گیا ملکہ دوبارہ مسنت پر آ بیٹھی چند ثانیے کمرے میں خاموشی رہی بلا آخر فریڈینینڈ نے کہا مقدس باپ ملکہ عالیہ کو یہ شکایت ہے کہ آپ غرناتا کے گورنر اور اورک بشپ کی کارگزاری سے مطمئن نہیں ہیں زیمنیس نے جواب دیا علی جا مجھے غرناطہ کے گورنر کے کاموں میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں لیکن میرے معزز بھائی تلاویرا کلیسا سے تعلق رکھتے ہیں اور کلیسا کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اگر میں کسی معاملے میں کوئی مشورہ دینا چاہوں تو مجھے یقین ہے وہ برا نہیں مانیں گے بشپ تلاویرا نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کلیسا کی بھلائی کے لیے کوئی نیک مشورہ دیں اور میں اس پر عمل نہ کروں نے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جا میں یہاں بہت بڑی امیدیں لے کر آیا تھا لیکن غرناتا کے حالات دیکھ کر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کلیسا نے آپ کی کی عظیم فتح کے ساتھ جو توقعات وابستہ تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں اگر آپ غرناتا میں مسلمانوں کی مساجد درس گاہیں اور کتب خانے دیکھیں تو آپ کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ یہ شہر بھی آپ کی سلطنت کا حصہ ہے ان کے رسومات ان کی زبان ان کے رہن سہن کے طریقوں میں رتی بھر تبدیلی نہیں آئی ان کے لباس دیکھ کر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ اب بھی کے حکمران ہیں حکومت کی ناز برداری نے انہیں اس قدر مغرور کر دیا ہے کہ وہ کسی بڑے سے بڑے پادری کے سامنے بھی دو زانو ہونا پسند نہیں کرتے میں فادر تلاویرا کی شکایت نہیں کرتا کہ اس کا طرز عمل وہی ہو سکتا ہے جو حکومت کو پسند ہو لیکن عیسائیت کے ان باغیوں کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ ان کی ناز برداری کی جائے ان کے ساتھ بحث کرنے کے لیے عیسائیت کے مبلغین کو عربی زبان سیکھنے کی ترغیب دی جائے مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ فادر نے جن پر ہر معاملے میں کلیسا کی برتری ثابت ہونے کا فرض عائد ہوتا ہے اس بڑھاپے میں عربی زبان سیکھی ہے تاکہ وہ مسلمان علماء کے ساتھ بحث کر سکیں میں عیسائیت کے معاملے میں ان لوگوں کو بحث کی دعوت دینا ایک گناہ سمجھتا ہوں عالی جا اس نے اپنی بات جاری رکھی یہودی اپنے گھروں میں عبرانی بولتے ہیں اور گھروں سے باہر ہماری زبان میں گفتگو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے پادری انہیں دین مسیح کی برتری کا قائل نہ کر سکے اگر ان میں سے کوئی کسی لالچ میں آ کر عیسائی ہو جاتا تھا تو بھی اس کی ساری ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ ہوتی تھیں اور عیسائیت کے ساتھ اس کا تعلق محض نمائشی ہوتا تھا یہ آپ اور ملکہ عالیہ کا ایک عظیم کارنامہ تھا کہ غرناتا کی جنگ سے فارغ ہوتے ہی آپ نے اس ملون قوم کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کے لیے اسپین چھوڑنے یا عیسائیت قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر بولنے لگا جو یہودی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں وہ کلیسا کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں اور جو کلیسا کو دھوکہ دینے کے لیے عیسائی بن گئے ہیں ان کی اندرونی شیطانیت ختم کرنے کے لیے محکمہ احتساب موجود ہے وہ کسی دن یا تو دل سے عیسائی ہو جائیں گے اور نہ ان کے لیے جو چتا محکمہ احتساب نے تیار کی ہے وہ اس وقت تک جلتی رہے گی جب تک کہ ان کا ایک ایک بچہ بھسم نہیں ہو جاتا لیکن مسلمانوں کے متعلق آپ کا طرز عمل میرے لیے ناقابل فہم ہے وہ جس آزادی اور بے فکری کے دن گزار رہے ہیں اس سے مجھے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو ہماری آئندہ نسلیں انہیں قابل نفرت سمجھنے کے بجائے کہیں ان کے طور طریقے ہی اختیار نہ کر لیں فریڈینڈ نے ملکہ کی طرف دیکھا اس کی نگاہیں زیمینیز کی تائید کر رہی تھی پھر قدر توقف کے بعد وہ زیمینیز سے مخاطب ہوا آپ کو یہ شکایت ہے کہ ہم نے یہودیوں کی طرح مسلمانوں کو بھی جبرن عیسائی کیوں نہیں بنایا لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسپین کے یہودی غیر مشروط طور پر ہماری رعایا تھے لیکن جن مسلمانوں کی سلطنت پر ہم نے قبضہ کیا ہے ان کے ساتھ ہمارے اور اسپین کے سابق حکمرانوں کے تحریری معاہدے موجود ہیں ان معاہدوں میں اس بات کا حلفیہ وعدہ لیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جو حقوق اور مراعات دی گئی ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی اور ان میں سے بعض معاہدے تو ایسے بھی تھے جن کی توثیق پاپائے روم سے کرائی گئی تھی اہل غرناتا کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا ہم نے اس کی ہر شرط کا اہتمام کرنے کا حلف اٹھایا تھا اس معاہدے کو کلیسا کی تائید بھی حاصل تھی ہمارے کسی بشپ کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا اب آپ ہمیں یہ مشورہ نہیں دے سکتے کہ ہم اپنے حلف نامے سے منحرف ہو جائیں اور اگر آپ کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ مستقبل کے مورخ ہمارے متعلق کیا کہیں گے تو بھی آپ کو اتنا ضرور سوچنا چاہیے یہ بدہدی مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگی یہ قوم جس نے تقریباً آٹھ سو سال اس ملک میں حکومت کی ہے یہودیوں سے بہت مختلف ہے زخمی درندے کا آخری حملہ بہت خطرناک ہوتا ہے انہیں عیسائی بنانے کے لیے میں آپ سے کم بے چین نہیں ہوں لیکن زخمی شیر کی کھال اتارنے سے پہلے آپ کو اس کا جسم ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے زیمنیس نے کہا آلی جا جو قوم زندہ رہنے کے لیے ہماری غلامی قبول کر سکتی ہے وہ موت سے بچنے کے لیے ہمارا دین بھی قبول کر سکتی ہے آپ نے معاہدے کی شرائط کا ذکر کیا ہے لیکن میں صرف یہ جانتا ہوں کہ غلامی ہمیشہ غیر مشروط ہوتی ہے اور بادشاہ اور رعایا کے درمیان جو معاہدے طے پا جاتے ہیں ان کا مفہوم وہی ہوتا ہے جسے بادشاہ درست تسلیم کرتا ہو جہاں تک آپ کے حلفیہ اقرار کا تعلق ہے پاپا روم کو اس بات کا اختیار ہے وہ کلیسا کی بہتری کے لیے آپ کو ہر ایسے حلف کی پابندی سے آزاد کر دے جو آپ کو دین مسیح کی خدمت سے روکتا ہو فریڈینڈ نے بیزار ہو کر کہا میں ایسے لوگوں کو کیسے سمجھا سکتا ہوں جو سمندر میں تیرنے کے بجائے پانی کی سطح پر دوڑنا چاہتے ہوں کیا آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان یہودی نہیں ہیں ان کی پشت پر وہ سلطنت موجود ہیں جو اسپین سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں ہم نے تو ان سے غرناتا کی سلطنت ہی چھینی ہے ترک ہمارا نصف یورپ ہڑپ چکے ہیں ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ہم نے یہاں ایسے حالات پیدا نہیں ہونے دیے جن سے باہر کے مسلمانوں کو مداخلت کا موقع ملتا ہم نے غرناتا کے وہ اندرونی دشمن تلاش کر لیے تھے جنہوں نے غرناتا کی کنجیاں ہمارے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی ہم نے ابو عبداللہ کے وزیر سے وہ کام لیا تھا جو ہمارے لشکر سے ممکن نہ تھا پھر آپ کو یہ بے اطمینانی تھی کہ ابو القاسم بہت ہوشیار ہے اور مجھے بھی یہ خدشہ تھا کہ وہ کسی وقت بھی ہمارے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن اب کسی کو یہ یاد نہیں رہا کہ وہ بھی کبھی زندہ تھا ملکہ کو یہ اعتراض تھا کہ ابو عبداللہ کی نیت کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہے اور الفجارہ کے جنگجو قبائل کسی دن اچانک بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیں گے مجھے بارہا فوج کشی کی ترغیب دی گئی تھی لیکن میں یہ جانتا تھا کہ الفجارا کے جنگ میں کتنے ہزار سپاہیوں کی قربانی دینا پڑے گی بالخصوص اس صورت میں جبکہ ہمیں ہر وقت ترکوں اور اہل بربر کی مداخلت کا خطرہ تھا بحر روم میں ان کے جنگی بیڑے ہمارے ساحلی علاقوں میں تباہی مچا سکتے تھے لیکن آپ اس بات سے قطن خوش نہیں کہ ہمیں جنگ کی ضرورت پیشی نہیں آئی فریڈینٹ نے ملکہ کے چہرے کا جائزہ لیا اور کہنے لگا ابو عبداللہ کو الفجارہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑا اور اس کے بیرونی حامیوں کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ غرناتا کی طرح الفجارہ کے لوگ بھی ہماری بالا دستی قبول کر چکے ہیں اب ہمیں وہاں فوج رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہم وہاں مسلمانوں سے مسلمانوں کی جاسوسی کا کام لے رہے ہیں طلح طلح میں ہمارے کئی صلاح کار ایسے تھے جو ابو القاسم کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد بغاوت کا خطرہ محسوس کرتے تھے لیکن غرناتا کے جو سرکردہ لوگ اب تک میرے پاس آئے ہیں ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ ابو القاسم کہاں ہے اور الفجارا سے بھی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ لوگ اسے بھول چکے ہیں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ مسلمانوں کی شہرت پر ہماری گرفت بتدریج مضبوط ہو رہی ہے لیکن ان کا گلا گھوٹنے یا ان کے ساتھ یہودیوں جیسا سلوک کرنے کے لیے آپ کو کچھ عرصہ اور انتظار کرنا پڑے گا ہر کام کے لیے ہر وقت موزوں نہیں ہوتا زمینیس نے جواب دیا جا اگر میں آپ کے تدبر کی تعریف نہ کروں تو یہ ناشکری ہوگی لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ عیسائیت کی تبلیغ کے کام کو اور زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے میرا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسلمانوں کو مشتعل کر کے آپ کے لیے کوئی الجھن پیدا کر دیں لیکن اگر ہم انہیں یہ احساس دلا سکیں کہ اب اپنا مستقبل اسلام کے بجائے عیسائیت کے ساتھ وابستہ کرنے میں ان کا فائدہ ہے تو ہم بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں فریڈینٹ نے کہا اگر آپ فادر تلاویرا کو کوئی مفید مشورہ دے سکیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی جہ اس نیک کام میں فادر تلاویرا کے ایک معاون کی حیثیت سے میں کچھ عرصہ یہیں رہنا چاہتا ہوں تلاویرا نے کہا آپ کی ضیافت میرے لیے باعث سعادت ہوگی بادشاہ نے ملکہ کی طرف دیکھا تو وہ بولی ہمیں فادر زیمینیز کی یہ درخواست رد نہیں کرنی چاہیے کرناٹک کے کئی راہبوں نے مجھ سے ملاقات کی ہے کہ فادر تلاویرا کی کوششوں کو کامیاب کرنے کے لیے فادر زیمینیز جیسے بزرگ کی نیک دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ کاؤنٹ آف ٹینڈیلا کو بھی ان کے یہاں ٹھہرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا گورنر نے بجھی ہوئی آواز میں جواب دیا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے پریڈینٹ نے کچھ سوچ کر کہا فادر زیمنیس میں آپ کی یہ خواہش رد نہیں کر سکتا لیکن آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ جلد بازی سے کام لے کر میرے لیے ایسے حالات پیدا نہیں کریں گے کہ مجھے فوج کے ساتھ یہاں آنا پڑے زیمنیس نے جواب دیا جا اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں تو میں اسی وقت واپس جانے کے لیے تیار ہوں میں تلے تلا کے بشپ کے عہدے سے بھی مستعفی ہو جاؤں گا ملکہ زابیلا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا نہیں نہیں مقدس باپ ایسا نہیں ہو سکتا فادر زیمنیس ریڈینٹ نے کہا اگر آپ یہاں رہ کر دین کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں تو میں آپ کو منع نہیں کر سکتا لیکن آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کی خوشحالی کا زیادہ دار و مدار ان مسلمانوں پر ہے ہماری کاشتکاری ہماری صنعت اور ہماری تجارت کی ترقی انہی کی محنت کا پھل ہے یہ جس جگہ آباد ہوتے ہیں وہاں بنجر زمینیں لہلاتے کھیتوں اور باغوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اگر آپ ان لوگوں کو پرامن طریقے سے عیسائیت کی طرف راغب کر سکیں تو مجھے خوشی ہوگی اب تک غرناتا اور الفجارا سے ہزاروں لوگ ہجرت کر چکے ہیں اور جو لوگ یہاں رہ گئے ہیں میں انہیں اپنی سلطنت کا قیمتی سرمایہ سمجھتا ہوں اگر انہوں نے کسی بات سے خوف زدہ ہو کر ملک سے بھاگنا شروع کر دیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا سلطنت کے قلاش ہو جانے سے کلیسا مضبوط نہیں ہو سکتا جا میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا تھوڑی دیر بعد یہ مجلس برخاست ہو چکی تھی اور فریڈینٹ اپنی ملکہ سے کہہ رہا تھا میں آپ کی خواہش رد نہیں کر سکتا خدا کرے زیمنیز آپ کی نیک توقعات پوری کر سکے لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں عام حالات میں شاید کلیسا کے کسی اہلکار کو فریڈینڈ کے احکام سے سرتابی کی ضرورت نہ ہوتی لیکن ملکہ ازابیلا پر زمینیز کی پارسائی کا روب چھایا ہوا تھا اور غرناتا کے حکام کی طرح کلیسا کے راہب بھی یہ جانتے تھے کہ اہل قسطلہ حکومت کے اختیارات میں اپنی ملکہ کو ارغون کے بادشاہ کے ساتھ صرف مساوی حیثیت ہی نہیں دیتے بلکہ ایک طاقتور حلیف سمجھتے ہیں اور اس کی ناز برداری کے بغیر نصرانی سلطنت کے دو اہم حصوں کو متحد نہیں رکھ سکتا اگر ارغون کا بادشاہ ایک ہوشیار سیاستدان اور کامیاب سپاہی تھا تو قسطلہ کی سلطنت جو اسے ازابیلا کا شوہر ہونے کی وجہ سے ملی تھی اپنی وسعت اور آبادی کے لحاظ سے ارغون کی نسبت بڑی تھی ریڈینٹ اتر امکان ازابیلا کے جذباتی فیصلوں کی مخالفت کرتا لیکن اگر کسی مسئلے میں ملکہ کا اصرار حد سے بڑھ جاتا تو اس کی یہی کوشش ہوتی کہ ملکہ کے ساتھ تصادم کی صورت پیدا نہ ہو چند دنوں تک زیمینیس نے کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مسلمانوں کے متعلق اس کے ارادے کیا ہیں وہ بظاہر ٹھنڈے دل سے گرد و پیش کے حالات کا مشاہدہ کرتا رہا لیکن جب فریڈینٹ اور ازابیلا نے غرناتا سے اشبیلیا کی طرف کوچ کیا تو اس نے بشپ تلاویرا کی طرف سے مسلمان علماء اور فقہ کو یہ دعوت دی کہ ہمارے ایک قابل احترام بزرگ فرانسسکو زیمینیس ڈیسیز روز آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ پرسوں صبح ہوتے ہی ان کی قیام گاہ پر جمع ہو جائیں چنانچہ تیسرے دن بزرگان دین زیمینیز کی قیام گاہ کے کشادہ صحن میں سائبان کے نیچے جمع ہو رہے تھے تلاویرا نے باری باری ان کا تعارف کروایا اور زیمینیس نے ان کا خیر مقدم کرنے کے بعد بحث شروع کر دی اہل غرناتا تلاویرا کے ساتھ انتہائی بے تکلفی سے بات کرنے کے عادی تھے لیکن زیمینیز کی گفتگو نے انہیں جلد ہی یہ احساس دلا دیا کہ وہ کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتا ہے وہ دین اسلام کے مقابلے میں عیسائیت کی برتری ثابت کرنے پر زور دے رہا تھا اور اس کی زبان سے آگ برس رہی تھی عمر رسیدہ علماء کبھی اس کی گویائی پر پیچ و تاپ کھاتے کبھی اس کے بھونڈے انداز پر مسکرانے کی کوشش کرتے اور کبھی نفرت سے منہ پھیر لیتے لیکن کسی نے اس کے ساتھ بحث میں الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی حاضرین میں سے اکثر ایسے تھے جو طلع تلا کی زبان بہت کم جانتے تھے تاہم ان کی گالیاں اور دھمکیاں کسی کی سمجھ سے بالا نہ تھیں زیمنیس اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد نڈھال ہو کر بیٹھ گیا اور فاتحانہ نگاہوں سے حاضرین کی طرف دیکھنے لگا چند منٹ محفل پر سناٹا تاری رہا پھر آہستہ آہستہ گنگ زبانیں ہلنے لگی اور ایک دوسرے کو بے حصی اور بے غیرتی کے تانے دینے لگے تلاویرا نے آگے بڑھ کر زیمنیس کے کان میں کچھ کہا اور وہ تل ملا کر بلند آواز میں چلایا نہیں میں اپنی زبان میں ہی بات کروں گا اور جو لوگ ہماری زبان نہیں جانتے ان کے لیے اسپین میں کوئی جگہ نہیں ایک خوبرو نوجوان جو اپنے رنگ اور خد و خال سے ہسپان بھی معلوم ہوتا تھا تڑپ کر اٹھا اور اس نے تلے تلا کی زبان میں تقریر شروع کر دی اس شولہ بیان خطیب کا نام زیغری تھا اور زیمنیس اس کی تقریر سن کر آگ کے انگاروں پر لوٹ رہا تھا اس نے کئی بار اس کو ٹوکنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز اسلام کے اس پرجوش مبلغ کی آواز میں دب کر رہ گئی جب اس کا جوش ذرا ٹھنڈا ہوا زیمنیز دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے چلایا تم ایک ایسے مذہب کی وکالت کر رہے ہو جس کے لیے اندرس میں کوئی جگہ نہیں عیسائیت کی صداقت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم فاتح ہیں اور تمہارا دین تمہیں ہماری غلامی سے نہیں بچا سکا زیغیری نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا ہمیں اسلام سے انحراف کی سزا ملی ہے ہم نے سلامتی کا راستہ چھوڑ دیا تھا جب ہم اللہ اور اس کے کے رسول احکام پر چلتے تھے تو اس خطۂ زمین پر انسانیت کی ساری عظمتیں ہمارے قدموں میں تھی ہماری آزادی اور خوشحالی کی داستانیں اندلس کے کونے کونے میں بکھری ہوئی ہیں لیکن ہم اپنے خالق کی نافرمان بن گئے تو وقت کی آندھیوں نے ہمیں گھر لیا اپنی عظیم سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی ہماری سزا شروع ہو چکی تھی ہم نے شہادت کی موت پر غلامی کی زندگی کو ترجیح دی اور آج ہماری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہم گالیاں دینے والوں کے سامنے احتجاج کا حق بھی نہیں رکھتے زمینیس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا میں ایک جذباتی نوجوان کے ساتھ بحث میں الجھنا پسند نہیں کرتا تم تھوڑی دیر صبر کرو تمہارے ساتھیوں سے فارغ ہو کر میں اطمینان سے تمہارے ساتھ گفتگو کر سکوں گا ایک قاضی نے اٹھ کر کہا جناب اگر آپ کو اس نوجوان کی باتوں سے رنج ہوا ہے تو ہم سب کی طرف سے معذرت قبول فرمائیے آئندہ ہم آپ کی خدمت میں پیش ہونے والے علماء کے انتخاب میں زیادہ احتیاط سے کام لیں گے ہمارا خیال تھا کہ زیغیری بحث میں حصہ لینے کے بجائے خاموشی سے آپ کے ارشادات سنے گا زیغری نے جواب دیا آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں زیمینیس نے اس تندرست اور توانا نوجوان پر آلود نگاہ ڈالی اور ایک عالم نے اس کا بازو کھینچ کر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے دبی آواز میں کہا خدا کے لیے خاموش رہو یہ ایک درندہ ہے اور درندوں کے ساتھ بحث نہیں کی جاتی زیمینیس نے دوبارہ گفتگو شروع کی تو اس کے لب و لہجے میں کافی ملامت آ چکی تھی اور غرناتا کے علماء اس بات سے خوش نظر آتے تھے کہ ان کے ایک نو عمر ساتھی نے جرت سے کام لے کر ایک متاثر کا دماغ درست کر دیا ہے لیکن جب مجلس برخاست ہوئی تو زیمنیس نے ایک دیو ہیکل سپاہی کو اشارہ کیا اور اس نے زیغری کو روک لیا زیغری نے کترا کر باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن اس نے اس کا بازو پکڑ کر کہا تم مقدس پاپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے بعض ساتھیوں نے زمینی سے اس کی سفارش کی لیکن اس کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر وہ سب باہر نکل گئے زیمنیس نے زیغری کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے جس درندہ صفت آدمی کا انتخاب کیا تھا اس کا نام لیون تھا اور وہ اذیت رسانی کے ان سب طریقوں سے واقف تھا جو محکمہ احتساب کے جلادوں نے ایجاد کیے تھے اس نے زیغری کی سزاؤں کی ابتدا مسلسل بھوک پیاس اور کوڑوں کی جسمانی اذیتوں سے کی اسے رات رات بھر ٹھنڈے فرش پر لٹایا جاتا اور ایسے نوکر اس کے اوپر مقرر کیے جاتے جو اسے لمحہ بھر کے لیے بھی نہ سونے دیتے اور پھر جب رات کے تیسرے پہر اس کی دل دہلانے والی چیخیں زمین و آسمان کو لرزاتی تو سوائے ان راہبوں کے قہقہوں کے اس تنگ و تاریخ کوٹری میں اس کا ساتھ دینے والا اور کوئی نہ ہوتا بلا آخر جب دو ہفتے بعد اسے زیمنیز کے سامنے پیش کیا گیا اس وقت وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور اس کے جسم کے زخموں سے پیپ کی بو آ رہی تھی کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا بلا آخر اس نے کہا مجھ سے بحث کرو گے نہیں زیغری نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا ہم نے سنا تھا کہ تم بہت بہادر ہو میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں اگر آپ میرے لیے پھانسی کا حکم دیں تو اسے بھی میں ایک احسان سمجھوں گا لیکن یہ سزا میری قوت برداشت سے باہر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بزدل ہوں لیکن تم ابھی تک مسلمان ہو زیغری نے سر جھکا لیا اور لیون نے کہا مقدس باپ یہ توبہ کر چکا ہے یہ دین مسیح کا ایک معجزہ ہے کہ میری محنت رائے گا نہیں گئی زیمنیس نے جواب طلب نکاحوں سے زیغری کی طرف دیکھا اور اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا جناب اگر آپ ہمارے ساتھ یہی سلوک کریں گے تو غرناتا کی چار دیواری کے اندر کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے معاوضہ تو یہ ہے کہ میں اب تک زندہ ہوں تمہاری جسمانی تکلیفوں کے دن گزر چکے ہیں اب تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے تمہاری روح کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے زیغری نے جواب دیا اب میرے لیے خوشی اور غم کے الفاظ بے معنی ہیں میں ایک تنگ و تاریخ کوٹری میں دو کا عذاب دیکھ چکا ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ مجھے وہاں بھیج دیا جائے زیمنیس نے لیون سے مخاطب ہو کر کہا اسے لے جاؤ بہترین کھانا دو اور علاج کے لیے کسی اچھے طبیب کا انتظام کرو لیکن استباق لینے سے پہلے اسے کسی مسلمان سے ملاقات کی اجازت نہیں زیوری نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا اگر استباغ لینے کے بعد میں جی بھر کر سو سکوں تو میں آج ہی تیار ہوں نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی موجودگی میں تم نے ہمارے ساتھ بحث کی کی تھی وہ اپنی آنکھ سے دین مسیح کرامت دیکھیں لیکن اس حالت میں تمہیں ان کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا اب جا کر آرام کرو اور لیون کو اپنا خدمتگار سمجھو ایک ہفتے بعد زیمنیس زیغری کو استباغ دے رہا تھا اور غرناتا کے علماء جنہیں اس نے ایک معجزہ دکھانے کے لیے اپنے ہاں جمع ہونے کی دعوت دی تھی سکتے کے عالم میں یہ تماشا دیکھ رہے تھے رسم پوری ہوئی تو راہبوں نے ایک گیت شروع کر دیا زیمنیز کا اشارہ پا کر زیغری بھی ان کے ساتھ منہ ہلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے حلق میں آواز نہ تھی ستم رسیدہ اور مجروح انسانیت کی آخری چیخ اس کے سینے میں دب کر رہ گئی تھی اور اس کی نگاہیں اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دے رہی تھی میرے عزیزوں میری طرف مت دیکھو میں مر چکا ہوں اور میرے جسم میری روح کی قبر بن چکا ہے میں نے ذلت کے راستے پر قدم اٹھانے کی پہل کی تو تم میرے منہ پر تھوک سکتے ہو لیکن کاش تم میرے زخم بھی دیکھ سکتے تم مجھے بزدلی اور بے غیرتی کا تانا دے سکتے ہو لیکن تم میں سے کون ہے جس نے رات کے پچھلے پہر میری چیخیں سنی ہیں اور میری جسمانی اور ذہنی اذیتوں کا اندازہ کر سکتا ہے میرے بزرگوں ہم سب مر چکے ہیں ہم اسی دن مر گئے تھے جب ہم ظلم کے خلاف لڑنے کے حق سے دست بردار ہو گئے تھے جب حامد بن زہرا قتل ہوا تھا اور ہم نے دشمن کے لیے اپنی آزادی کے آخری حصار کے دروازے کھول دیے تھے پھر جب زیمنیز نے تقریر شروع کی تو اس کا لب و لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھا اور اس کی گالیاں سننے والوں کا احتجاج صرف بے بسی کے آنسو تک محدود تھا